یزید بن اقبا فضاری کہتے ہیں میں حجاج بن یوسف کے ہاں گیا اور کہا اللہ تعالیٰ امیر کے احوال کی اصلاح فرمائے کیا میں آپ کو ایک حدیث سناؤں جو مجھے سیدنا ثمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے اس نے کہا جی ہاں یزید نے کہا میں نے ثمرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنا خراش ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے چہرے کو زخمی کرتا ہے اب جو آدمی چاہتا ہے وہ اپنے چہرے کو بچا لے اور جو چاہتا ہے تو وہ اسے چھوڑ دے ہاں انسان کو چاہیے کہ وہ حکمران سے سوال کر لے یا کوئی ایسی ضرورت پوری کرنی ہو جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو حدیث نمبر پینتیس سو اٹھائیس مسند احمد